گج بخشے فیضانت ہے فقط ذات اللہ نہ پتانا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ جتنا بھی اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا بھی اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ سب دوبارہ کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل خوش آفی بھی حمد وبا المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے شمار صلاح و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ کی رحمت سے بابا کرام رضوان اللہ مجمعین ان محدثین اولیاء رحمان مجاہدین السلام رحم اللہ مجمعین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن علی فرقان حمید میں ساتواں پارہ سورت انعام اس کی آیت نمبر چھپن میں رشاد فرماتے ہیں کن اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انی نوہی تو مجھے روک دیا گیا ہے ان عابد الذین تدرون من دون اللہ کہ جن کو تم اللہ کے سوا جن سے دعائیں کرتے ہو مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لا اب تبھی تم جتنی بھی مخالفت کرو جتنے بھی پروپیگنڈے کرو جتنے بھی فتوے لگاؤ جتنے بھی لالچ دو جتنے بھی تم آفرے کرو لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے لا اب تبھی میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا تمہاری بات میں نہیں مانوں گا کہ اللہ کے سوا دوسروں کو میں پکارنا شروع کر دوں اور یہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کروں مجھے نہ یہ زیب دیتا ہے مجھے رول بھی دیا گیا ہے اور میں خود بھی خواہش نہیں رکھتا تو اگر دل فضل محال میں نے ایسا کام کر لیا تو اسی وقت میں بھی بھٹک جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا آج نبی کانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کل آ فرما دیں آج میں نے کوشش کی ہے وہ کل اکٹھے کر کے آپ کے سامنے کچھ رکھوں قرآن کی آیات بیان کی جائے لوگ کہتے ہیں جی بھوتوں والی آتے ولیوں پر فیصلہ بندوں والی جائے کی جائے جناب یہ آتے سمجھ سمجھ ہی نہیں آئی آپ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں مفہوم کا پتہ ہی نہیں جب واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں محبوب آپ خود فرماتے جب بھی اعلان کر دے پھر کسی بات کا کوئی شک شبہ رہ جائے گا اللہ تعالیٰ بھگوت اے محبوب آپ خود فرما دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا کہیں گے نہیں اللہ کی بات کا یہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں یہ چونکہ چنا چاہ کر کے اس کی تعلیم کرے گا لیکن جب اللہ خود فرما رہا ہے محبوب آپ خود اعلان کر رہے ہیں اب جو آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا ایمان کہاں اس کا کیونکہ رب کو پتا تھا نا تو ایسے لوگ ہوں گے جو نام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں گے لیکن جب آپ کی بات آئے گی اللہ اکبر تو اس وقت وہ دامن چھڑا کر بھاگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اب ہمیں کھانے پینے والے کوئی تو یاد رہے کہ مال منڈی ملتی ہے کھادے ملتے ہیں لیکن یہ کل جو قرآن کے ہیں ان کا معنی ترجمہ کا بتائیں گے یہ سورت انعام کی چھپن نمبر آیا ہے ساتواں پارا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے بابو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی نہی تو مجھے روک دیا گیا ان آبود الذین تدعون من دون اللہ کہ میں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو جن سے دعائیں کرتے ہو جن کے نام کی منت منوتے اور دیگے چڑھاتے ہو لنگر سبیلے دیتے ہو مجھے روک دیا گیا ہے مجھے کو کون روک کرتا اللہ ہی روک کرتا ہے مجھے منع کر دیا گیا اس بات سے کہ میں ان کی عبادت کروں اور اگر تمہاری بات میں نے مان لی اسی وقت نوز باللہ میں تو سیدھی رات سے ہٹ گیا پھر میں تو یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا جب نبی اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں کر کے راہ ہدایت سے ہٹ جانے کا خدشہ ہے باقی یہ کوئی گنجائش رہے گی یعنی معاملہ اتنا سجیدہ ہے اتنا بالکل وہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں جی سرسری طور پر اس کو لے لو نہیں بڑا معاملہ اہم ہے اس لیے اللہ فرمایا اللہ سلام اس میں قدم جائز نہیں مرمت کی اے صلی اللہ فرما دے رب ربی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے رب کی طرف سے واضح دلال ہیں اس کے اوپر وقت سب تم بھی لیکن تم اس دلال کو جھٹلا رہے ہو تم بات ماننے کو تیار نہیں ہو ماں نبی انکار کر رہے ہو جو میں کہتا ہوں نہیں جی نہیں اللہ کے سوا دوسروں سے بھی ہم مانگیں گے میں سمجھاتا ہوں تو مانتے نہیں اب آگے سے الٹا کیا کہتے جو عذاب لانا ہے لے آؤ نہیں مانتے فرمایا ماں ہندی ماں سب نبی میرے پاس اس عذاب کا اختیار نہیں ہے تم جلدی جس بات کی کر رہے ہو اجرت کر رہے ہو میرے پاس اختیار نہیں ان حکم اللہ للہ یہ فیصلہ اللہ نے کہ کس وقت عذاب بھیجنا ہے کس وقت پکڑ کرنی ہے یہ اس کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے یہ کسی ناخواں کی بات نہیں ہے بھائی یہ کسی قوال کی بات نہیں ہے قوال عربی زبان میں لغت اٹھا کر دیکھیں کہتے ہیں اس شخص کو ہے جس کو اردو میں باتوں نہیں کہتے کہ اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ایسے کو نہیں جانا کو نہیں جانا بے مقصد اس کو کہتے ہیں کمبا عربی بچلی اٹھا کر دیتے سراچی میں اس کو لواڑیا ہاں جی؟ ایسے ہی ہاں جی، زٹل مارتا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میرے محبوب کی آپ خود اعلان کر دیں یہ تو پکی سچی بات ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کیا انکم اللہ اللہ عذاب لانا ہے نہیں لانا بھیجنا ہے نہیں بھیجنا اختیار میرے پاس نہیں ہے کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے یقص الحق حق بات واضح کر دی وہ خیر الفاصلین اور وہ فیصلہ کرنے والا وہ اللہ ہی بہترین ہے ان فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عندي ما نبی اگر میرے پاس اس عذاب کا اختیار ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو اگر میرے اختیار میں ہوتا لفوزی المر بینی و بین کب کا فیصلہ میرے تمہارے درمیان ہو چکا ہوگا یہ اللہ ہی ہوٹنے والا ہے کہ اس نے تمہاری بغاوتوں کے باوجود تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے اگر میرے اختیار میں ہوتا کب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اللہ واللہ عالم بالظالمین کیونکہ اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ کون اور ظلم سب سے بڑھ کر کون تھا ان میں شرک لذوق الحدیم شرک سب سے بڑھ کر کون وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اسی اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے کوئی نہیں جانتا اس کے سوا غیب کون جانتا ہے غیب کسے کہتے ہیں غیب کیا اللہ کے نزدیک کوئی چیز غیب ہے نہیں عالم الغیب و شہادہ ہے اس کے سامنے تو ہر چیز حاضر ہے اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے مخلوق کو بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز تمہاری نظروں سے اوجھل ہے جو غائب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اللہ کے نزدیک کوئی غیر نہیں اس لیے کیا لاجہ غیر کی چابیاں ہی اس کے پاس ان چابیوں کا پتہ ہی کسی کو نہیں سوائے اس نے جب چابی کا ہی پتہ نہیں کسی کو تو اللہ حد پر خزانہ کیسے کھلے گا جب چابی چھپا کر رکھ دی گئی ہو کسی دراز کی دراز تب کھلے گی نا جب چابی ہوگی جب چابی کا ہی پتا نہیں تو اللہ کے پاس ہی ہے چابیاں کس کی غیب کی اللہ پر اور نہیں جانتا کوئی اس کو اللہ اللہ سوائے اس کے اور کوئی قرآن ہے نا اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بھائی بہت سمندر میں خشکی میں اللہ اکبر جو کچھ بھی ہے سب کو وہ اللہ جانتا ہے انسان کو پتا نہیں لیکن اللہ تمہار تعالیٰ جس کے پاس غیر کی چابیاں ہیں اللہ اکبر وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہو رہا ہے جنگلوں میں کیا ہو رہا ہے باغوں میں کیا ہو رہا ہے پارکوں میں کیا ہو رہا ہے چوکوں چوراہوں پر کیا ہو رہا ہے اللہ چل باغ پر کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر سمندر کے اندر جو محلات بنے ہوئے ہیں واٹر پروف ان کے اندر کیا ہو رہا ہے آگلو میں کیا ہو رہا ہے سمندر کی تہوں میں کیا ہو رہا ہے خلاؤں میں کیا ہو رہا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے سب کچھ وما سب کو تم بارہ کا پہلے درخت سے جو پتا بھی گرتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ اس پتے کو بھی جانتا ہے درخت کی بلندی سے پتا گرا اللہ اکبر لاکھوں پتوں کا سے لاکھوں پتوں سے لدا ہوا ایک درخت بڑا گھنا درخت اس کی چوٹی سے ایک پتا ٹوٹ کر خزان کے موسم میں پیلا ہو کر گرا وہ نیچے آیا نیچے لاکھوں پتوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے لاکھوں اور پتے موجود تھے اب وہ پتا ہماری نظروں سے گرا ایک درخت کا پتا اب وہ نیچے گرا ہے کے اندر وہ گم ہو گیا ہمیں پتا نہیں وہ کون سا ہے دور سے آدمی بیٹھو جا کر اس کو تلاش کرنا اس کے لیے مشکل ہے مالک فرماتا ہے جو پتا اوپر سے گرا وہ اس پتے کو بھی جانتا ہوں کہاں پڑا جس کے پاس اتنی طاقت ہے فرمایا اللہ اکبر بلا ہر دن فی ظلمات کسان بیج کی چھٹائی کرتا ہے اللہ پر کاشتکاری کاری کرتا ہے بیج ایسے پھینکا اسے پتہ نہیں یہ بیج کہاں گرا سیدھا گرا الٹا گرا دائیں گرا بائیں گرا اللہ اکبر اس کو پتہ نہیں مالک زمین میں ایک ایک دانا جو جانتا ہے مالک اس گانا احباب فرما دیں کہ میرا رب تو یہ طاقت رکھتا ہے بلکہ ولا اللہ یا کتاب یہ تو صرف دو مثالیں دی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سمندروں میں خشکیوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے جو پتا زمین پر گرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے جو دانا زمین میں جاتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اس کے صرف ان تین چیزوں کو جانتا ہے فرمایا نہیں ولا رب ولا یاد کوئی بھی رب کو یاد چھوٹی چیز ہو اس سے یا بڑی چیز ہو اللہ کی کتاب مبین اللہ سب کو جانتا ہے کتاب اس نے پہلے سے لکھ لیا اللہ اکبر آگے سنیں یہی صورت انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر قل اے محبوب آپ فرما دیں من ينجيكم في ظلمات البر والبحر سمندروں میں خشکیوں میں تاریکیوں کے اندر کون تمہیں نجات دیتا ہے جنگل بیابان میں بھٹک گئے ہو گھم اندھیرا ہے سمندر کی تاریخیوں میں تم گم ہو گھم اندھیرا چھایا ہوا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں بتاؤ اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تب رو نہ ہوں خفیہ تم اس اللہ کو پکارتے ہو آرزی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کیا کہتے ہو لیکن انجانا من ہاض ہی اللہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی لنکونن من الشاکرین ہم تیرا شکر ادا کریں گے اللہ اکبر لیکن اللہ اکبر دوسرے مقام پر فرمایا فیضا راکبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین لہ الدین جب کشتی ان کی بھور میں پھنستی ہے بھور میں جیسے پھنسے انہوں نے اللہ کو خالص کر کے پکارا اللہ اب تو ہی نجات دے سکتا ہے تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے لیکن فلمان المر جب اللہ بیڑا پتن پر لگا دیتا ہے بیڑا بندے لگا دیا پار لگا دیا اضاح کو کہتا ہے یہ تو فلاں بابے کی نظر کرم سے میں بچا ہوں یہ تو فلاں کے صدقے سے میں جیا ہوں فلاں نے مجھے میرا بیڑا پار لگایا ہے اللہ فرماتے دیکھ لو کا حال تو یہاں پر فرمایا سمندروں میں اور خشکیوں میں بتاؤ جنگلوں گرانوں کے اندر صحراؤں کے اندر اندر ندی نالوں کے اندر وہاں پر جب تم بھٹک جاتے ہو اس وقت چپکے چپکے سے رو رو کر رب سے دعا کرتے ہو اللہ ہمیں نجات دے دے اگر نجات دے گا تو ہم شکر ادا کریں گے بتاؤ تمہارے رونے کو دیکھ کر کون تمہیں پاس نجات دیتا ہے اس تکلیف سے کل اے محبوب پوچھیں ان سے ذرا کہیں ان کو بتاؤ جواب دو قل اللہ منہا پھر آپ خود ہی فرما دیں یہ تو چپ رہیں گے کیوں کہ اگر ہم کہیں کہ فلاں سرکار کی نظر کرم سے یہ کام ہوا تو پہلے جو وعدہ کیا تھا اللہ شکر تیرا ادا کریں گے تو اب منت منوتی دوسرے کے نام کی کیوں اب لنگر سبیر دوسرے کے نام کی کیوں اللہ اکبر انہوں نے تو جواب نہیں دینا شرمندگی کی وجہ سے لیکن محبوب صلی اے علیہ وسلم خود فرما دیں اللہ جنت جی منہا اللہ تمہیں وہاں سے نجات دیتا اللہ تمہیں بچاتا ہے اللہ عبد ومن کر بن بلکہ ہر کرب سے ہر غم سے ہر تکلیف سے ہر پریشانی سے وہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے صرف خشکیوں میں اور سمندروں میں نہیں کل کرب مشکل کشا کون ہوا ہے مشکل کھونے والا آسان کرنے والا ومن کل کرب ہے ہر کر بلا جو لفظ ہے نا یہ بھی کرب و بلا پہ ہے اس وادی کا نام تو وادی پف ہے اور فا کے ساتھ لیکن بعد میں اس کا نام رکھا گیا کرب و بلا کرب بلا کیا مطلب یعنی مصیبت اور غم کی جگہ مالک فرماتا ہے ومین کل کرب اے محبوب فرما دے وہ اللہ تمہیں ہر مشکل سے ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے لیکن سما پھر ان تم تم پھر بھی شرک کرتے ہو اس کے ساتھ شرم نہیں آتی تمہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے پھر بھول جاتے ہو کل اللہ اکبر دیکھیں یہ کل آ رہے ہیں اللہ حکبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں آپ خود ان باتوں کا اعلان کر دیں اور ان کو سمجھا دیں دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں گیارہواں پارا ہے سورج جنس کل میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لوگوں آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق مہیا کرتا ہے تمہارا داتا کون ہے دینے والا کون ہے آسمان زمین میں رزق کون عطا کرتا ہے اب میں یش لکھ سب اول ابسار کون ہے جو تمہارے کانوں کی سماج کا اور آنکھوں کی بکارت کا مالک ہے تمہارے کانوں کو سننے کی طاقت کس نے دی اس کا مالک کون ہے جب تک وہ چاہے سننے دے جب چاہے سننے دی سماج کی قوت ہی چھین لے تم سے کون ہے جو تمہیں بینائی دینے والا ہے دیکھنے دیتا ہے وہ نہ چاہے ایک لمحے کے لیے تم دیکھ نہیں سکتے کون ہے مالک اللہ اکبر وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ کون ہے جو مردہ سے زندہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے مردہ انڈا سے زندہ چوزا نکال دیا زندہ مرغی اس سے مردہ انڈا نکال دیا مردہ مٹی اس سے اناج پیدا کر کے انسان نے کھایا خون بنا مادہ تولید اور انسان زندہ تیار ہو گیا اور اس انسان جب موت آتی ہے یہ اسی مٹی میں مل گیا اللہ اکبر یہ زندہ مردہ ہو گیا مردہ زندہ ہو گیا یہ کام کون کر رہا ہے اللہ اکبر وہ اللہ ہی ہے بمئی یدبر العمر صرف یہ نہیں بلکہ پوری کائنات میں سب انتظامات کون چلا رہا ہے اس کی تدبیر کون کر رہا ہے فص اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کہیں گے ضرور کہیں گے کہ اللہ کے سارے کام کرتا ہے تو پھر شرم نہیں آتی فقل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تتقون پھر اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو پھر ڈرتے ہو کالی ہٹیا سے سوکھے جوتے سے گھوڑے کے نام سے کالی بلی سے کالے کتے سے یہ کیا ہوا مانتے ہو یہ سب کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ اکبر اچھا مشرقین عرب تو مانتے تھے یہ سب کام اللہ کرتا ہے اور آج تو کہتے ہیں یہ سب کام کیے ہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اگر کوئی کہے کہ یہ میرے مرشد ہی سارے نظام کا نام کا چلا رہا ہے رب فرماتا ان کا تو یہ عقیدہ تھا مشرقین عرب کا وہ جواب دیتے تھے فتح کہ اللہ یہ سب کام کرتا ہے آسمان کو کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے یہ کہتا ہے نہیں یہ تو فلاں سرکار کے طرف سے ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں تو داتا خزانے بخ کر دیتا ہے اللہ اکبر ہمارے بیڑے تو فلاں لگاتا ہے وہ مانتے تھے اللہ یہ کام کرتا ہے آج والے کہتے ہیں نہیں ہمارے پیر فقیر نبی ولی یہ کام ہے جرم کن کا زیادہ ہوا خود فیصلہ کر دیں اور ہے ساری کل کے تحت ہی فرمایا اللہ اکبر اللہ الحق جس اللہ کے بارے میں تم اعلان کرتے ہو یہ سب وہ یہ کام وہ اللہ ہی کر رہا ہے یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے اور حق ہے فمارا بادل حق علت سلام اب بتاؤ حق کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے گمراہی رہ جاتا ہے اللہ ہی حق ہے اللہ ہی مشکل کشا حق حاجت روا حق بگڑی بنانے والا حق ہاں جی، داتا حق گنج بخش حق مشکل کشا حق بیڑے پار لگانے والا حق نظر نیام کے لائق حق اس کے سوا جو ہے اللہ قرآن کا فیصلہ بھٹکا ہوا ہے حق تو وہی ہے کہ جو اللہ کے ہے اللہ حکمر فرنا تصرف پھر بتاؤ کہاں پھرائے جا رہے ہو زبان سے کہتے بھی ہو اچھا یہاں بھی اللہ نے تو نعمت ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے اب اس کو مانے مانے یا نہ جو نہیں مانتا نا بچہ بیمار ہوا کالی کھانسی ہے جی جی کالے کتے سے دہی چٹوا کر اس بچے کو چٹوا دے آرام آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتا جس برتن میں منہ مار دے سات دفعہ پانی سے ایک دفعہ مٹی سے رگڑے تب وہ برتن پاک ہوگا یہ ڈرگ کتے سے کر بچے کو چٹوا ہے اچھا جی آرام آ گیا نہیں آیا اچھا جی پھر یہ ٹونا کر لیں جی فلان جگہ چادر چڑھائیں فلان جگہ چراغ جلائیں فلان جگہ منت مانے فلان جگہ آستانے پر ماتم کریں گھوڑے کے دل دل کے نیچے سے گزاریں تازی کو ہاتھ لگوائیں فلان جگہ پر سارا کر دیا ڈاکٹر نے چھوڑا کوئی حکیم نے چھوڑا کوئی ٹونا ٹوٹکا نے چھوڑا سب کر لیے ہاں جی اب آرام آ گیا جی اب اللہ سے دعا کرو اللہ نے رکھ دیا نا بات دل کے اندر آخر اس کے اقرار زبان پر آتا کہ نہیں آتا دل سے نہ بھی چاہے تب بھی زبان پر اللہ سے دعا کرو اس کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے تو اب بھی اس کو شفا دے سکتا ہے ہمارا جرم یہی ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلے یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو بیماری دور ہوگی وہ نہیں چاہے گا تو دور نہیں ہوگی دوائی میں شفا نہیں شفا اللہ کے حکم سے ورنہ کوئی ڈاکٹر یا ہمارے حکیم بیمار کبھی نہ ہوتا اللہ تو وہ اللہ ہم یہی ہیں کہ اللہ چاہے گا تو اللہ سے دعا کرو ہم کہتے ہیں شروع سے ہی اللہ سے دعا کرو بیماری شروع ہوئی ہے اسی وقت اللہ سے دعا کرو اچھا فون ہو گیا پیدا ہوا تھا بچہ کیا کہا تھا یہ تو مجھے فلاں سرکار نے دیا اللہ اکبر کوئی تو بچہ پیدا ہو گجرے کرائے کوئی بچہ پیدا ہو چادریں چڑھائے کوئی بچہ پیدا ہو الگ لگائے کوئی بچہ پیدا ہو دودھ کی سبیلے لگائے کوئی بچہ پیدا ہو غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں اور بکرے چھترے اٹھے گھٹے دے کوئی بچہ پیدا ہو دوسروں کے شکرانے ادا کرے فلاں کی نظر کرم ہے فلاں کا کرم ہے یہ فلاں کے صدقے سے آیا ہے یہ فلاں اس سے منسوخ کر دیا کلندر بخش بہاول بخش امام بخش محمد بخش بخش نام رکھ دیے گئے لیکن جب موت آئی اب کہے نا کلندر نے دیا تھا اس نے مار دیا اب کہے نا بہاول حق نے دیا تھا اسی نے مار دیا اب کہے نا امام نے دیا اسی نے مار دیا پنچتم نے رنگ لگایا تھا انہوں نے رنگ سارا کھٹا کر دیا خراب کر دیا نہیں اب کیا کہتے ہیں اللہ کی مرضی اللہ نے اللہ کی قرار کروا دیا نا زبان سے نکلوا دیا دیکھ لو مان دو پھر کہاں پھرے جا رہے ہو مت ماری گئی تمہاری اقرار کرتے ہوئے سب باتوں کا زبان پر آ جاتی ہیں یہ باتیں لیکن اس کے باوجود زید اور تعصب کی وجہ سے کہاں بھٹکے جا رہے ہو آگے اور جگہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر تیرہ ہے سورت رام کن فرما دے اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم مر رب السماوات والارض کون ہے آسمان زمین میں پالنے والا کون ہے رب تمہارا کون ہے بگڑیا بنانے والا اللہ یہ تو آپ شرم سے چپ رہیں گے جواب نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے تو کئی تافے بنا دیے کئی مشکل کو بنا دیے اے بابو کون آپ خود فرمائے اللہ ہی آسمان زمین کا رب ہے کل پھر فرماتے آج سارے کل نہیں کرتے ہیں یعنی کل فرماتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مندون ہی اولیا افتخم کیا پھر تم نے بنا لیا من ہی اس اللہ کے سوا اولیاء لو جی ولیوں والی آج بھی آ گئی پہلے ہیں یہ بتوں والی آتے ولیوں پر فر کر دی اب مندون ہی اولیاء کیا لفظ ہے اولیاء اللہ اکبر قرآن ہے نہ ہو قرآن میں تو میرے کا مجرم ہوں قرآن میں اللہ ہم پر سورت ہے اور تیرواں پارا کیا فرمایا تک تم سلسل فرما دے کیا تم نے بنا لیا من دون ہی اور لیا اس اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیا اس اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار بنا لیا اس اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست بنا دیا جن کی حیثیت کیا ہے لا یم نکون جو اپنی جان کے نقصان کے مالک ہیں تمہارا کیا نفع نقصان کا اختیار رکھیں گے وہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کن کے بارے میں کہا اولیاء یہ ولی والد ہے جن کے بارے میں اللہ اکبر فرمایا وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں اللہ اکبر پھر تم نے ان کو اللہ کے سوا بنا اور جی بات یہ ہے کہ وہ بڑا اختیار رکھتے ہیں حق ولی میں قلم ربانی لکھے جو من بھاوے رب نے ولی نو طاقت بخشی لکھے نیت مٹا فرماتا ہے وہ تو اپنی جان کے نفر نقصان کے مالک ہے کے ایک نمبر آتے تو مزید کہا جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ تمہاری جان کے انسان کیا وہ تو اپنے ہی مالک لا تم جن کو اللہ کے سوا دعائیں کرتے ہو جن کو مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور اس پر میں مثال دیا کرتا ہوں اللہ کا کوئی ایک بنی متقی پرہیزگار جب فوت ہو جاتا ہے اپنا منہ بند نہیں کر سکتا آنکھیں بند نہیں کر سکتا زندہ آدمی تھوڑی باندھتے ہیں زندہ آدمی ٹانگیں سیدھی کرتے ہیں اس کے انگوٹھے باندھتے ہیں زندہ آدمی اس کو اللہ ہم پر چار پیسے پر لٹاتے ہیں زندہ آدمی سے کاٹ کر کپڑے اتارتے ہیں زندہ آدمی سطر پوش ڈال کے بائیں ہاتھ پر کپڑا چڑھا کے اس کو مٹی کے ڈھیلوں سے اور کرواتے ہیں اس کو وضو کرواتے ہیں پانی لگایا غسل دیا صابن لگایا کمر پہنایا کندھے پر پر رکھ کر قبرستان لے جاتے ہیں جنازہ پڑھ کے کمر بند کمر میں ڈال کر دو آدمی کمر میں اترے ہوئے ہیں دو اوپر کھڑے ہیں نیچے ہیں قبر میں دفن تک اللہ دکھا رہا ہے موت کے وقت سے لے کر قبر میں دفن تک اللہ دکھا رہا ہے دیکھ لو اس میں اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں تھی اب جب دفن ہو گیا اب کپا بن گیا اب عورت ہے اب اللہ قبالیاں ہیں اب منتے ہیں اب منوتیاں ہیں اب یہ مشکل گسا بن گیا اب یہ حاجت روا بن گیا اب یہ بگڑیا بناتا ہے جی اب یہ قبر کے اندر سے چیڑی چیڑا بوجھ لیتا ہے جناب اب یہ اس کو بڑے اختیار ہے بڑی طاقت ہے اور اللہ نے دکھایا نہیں تھا ماحول کے وقت سے قبر میں دفن تک یہ اپنی مدد جب نہیں کر سکا تمہاری کیا کرے گا سب کچھ دیا اللہ نے تمہیں تو کیا فرمایا اللہ اکبر لا اپنی جان کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے اللہ اکبر مجید فرقان حمید نے اور مقام پر فرمایا یہ تیرواں پارہ ہے اور سورت رات کل فرما دے نبی صلی اللہ علیہ علام کو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کس بات کا ان اللہ کہ میں اللہ کی عبادت ہوں میں خود اللہ نہیں ہوں اللہ کا حصہ نہیں ہوں میں تو اس اللہ کا کیا ہوں اب تو ہوں رسول ہوں اس کا بندہ اور رسول ہوں جب تک آپ تو رسول نہ کہے مسلمان نہیں ہوتا کلمہ شہادت پڑھے گا تو مسلمان ہوگا نا اور کلمہ شہادت میں اقرار کروا دیا اسی بات کا اشہاد میں گواہ دیتا ہوں ان اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ کہ اس اللہ کے سوا کوئی الہ مشکل کشا حد کروا نہیں وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے مشکل کشا حاجت روا داتا گنج بخش دستگیر ہو سلادم ہو سلادمین بگڑا بنانے والا بیڑے پار لگانے والا نظر نیاز کے لائق اٹھے گھٹے کے لائق بکرے سندری کے لائق وہ اکیلا ہی ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہ ذات میں ہے نہ صفتوں میں ہے نہ حقوق میں کوئی شریک ہے وہ اشاد اور میں گواہی دیتا ہوں انا اس بات کی کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ نورہ و رسول نہیں عبد ہوں و رسول اس کے بندے اور رسول ہیں نہ آپ اللہ ہیں نہ اللہ کا حصہ ہیں اللہ پر بلکہ کیا ہے عبد ہوں و رسول قرآن میں بھی یہی حکم ہے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اللہ اکبر کیا ان نوا امیر تو مجھے حکم دیا گیا نبی کو کون حکم دے سکتا ہے پہلے تھا مجھے روک دیا گیا اللہ کے دیوار دوسروں کے مدد مانگنے سے یہاں پر ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کس بات کا ہوتا کیا تو حکم کس بات کا آج اچھا اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں بلا اس شریک کا بھی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں مجھے خود اللہ نے پابند کر دیا حکم دیا اس بات کا الہی ہی ادرو اور اسی کا حکم ہے کہ میں بھی اسی اللہ سے دعائیں کروں ادعو اسی اللہ کی طرف رجوع کروں وہ اور اسی کی طرف اپنا ٹھکانا بناؤں جنت کے لیے اسی کی طرف میں لمکوں مجھے اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن فرقان حمید کا ساتواں پارہ سورت انعام فرما دے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول لکم میں نہیں کہتا لوگوں تم سے یہ بات کہ اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں نہ میرا یہ دعویٰ ہے اللہ پر کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں ولا عالم الغیب اور نہ میں غیب جانتا ہوں ولا عالم غیب نہ ہی میں غیب جانتا ہوں کون اعلان کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے کس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ خود فرما دیں نبی تو وہ ہے جن کی زبان سے سچائی کے باغ کا اللہ اکبر اقرار کافروں نے بھی کیا صادق کا لقب کیا کہ آج تک زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں سکتے ہم نے سنا وہ نبی غلط بیانی کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں رب نے صحیح کہلوایا یا غلط کہلوایا قرآن ہے بھائی قرآن ناز خان کی بات نہیں ہے قوال کی بات نہیں ہے کسی شاعر کی شعر ہے نا تالی نہیں ہے کسی خطیب کا واض نہیں ہے بلکہ کیا ہے اللہ کا قرآن ہے سورت انعام کل فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول لکم میں نہیں کہتا تمہیں عندی خزائن اللہ کے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میرا بے تابع ہی نہیں ہے میں یہ بات کہتا ہی نہیں بلا عالم ہی میں غیب جانتا ہوں بلا انی ملک اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں نوری فرشتہ ہوں میرا یہ نوری ہونے کا دعویٰ بھی نہیں ہے جو کہتے ہیں نور نور جھوٹ بولتے ہیں میں تو نوری ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا میں نے جب اللہ حسبت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نہیں تو وہ کہے تو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں کیا ہوں ان ہوں مگر مجھے تو اللہ پر میں کیا ہوں میں تو خود تابے داری کرتا ہوں اس چیز کی جو اللہ نے میری طرف وحی کی اللہ جو حکم دیتا ہے میں اس کا فرما بردار ہوں اللہ نے میری طرف جو وحی کی ہے میں تو اس وحی کا اللہ پر پابند ہوں میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہوں صورت آراف ہے پارہ نمبر نو اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے علیہ وسلم فرماتے لا املک لنفسی نفع ولا ذرا لا املک میں اختیار نہیں رکھتا اللہ اکبر لنفسی اپنی جان کے بارے میں کس کا نفع ولا بالا ذرا نہ نفع کا نہ درد نقصان کا میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں اپنی جان کے نفع نقصان کے اختیار بھی نہیں رکھتا جب اپنی کا بھی رکھتا تمہارا کیا سر یہاں تو سب کچھ دے دیا کہ اللہ جانے سے نبی جانے سے قبر جانے اے محبوب آپ خود فرما دیں اعلان کر دیں اب جو آپ کی بات کو فلائے گا ایمان کہا قرآن ہے نا قرآن اللہ اکبر کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں اللہ ماشا اللہ مگر جو اللہ چاہے اللہ جو مجھے نقصان پہنچانا چاہے وہ پہنچے گا اللہ فائدہ پہنچانا چاہے وہ پہنچے گا میرا اختیار نہیں اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اللہ حکبر ولو غیبہ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں لب تک سب تو الخیر اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت خیریں اکٹھے کر لیتا وبا مت یا سو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی جب وہ پتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قبیلے والے لوگ آئے دھوکہ دینے کے لیے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جی ہمارا علاقہ بڑا دور ہے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرنی ہے کوئی قاری ہمارے پاس بھیجیں ستر قاری چون کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے کہ جاؤ ان کو جا کر قرآن سکھاؤ دھوکے سے جا کر انہوں نے ستر کے ستر شہید کر اتنا دکھ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینہ تک مسلسل ہر فرد نماز کے آخری رقو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں کے نام لے لے کر ان لوگوں کے نام لے لے کر بد دعا کرتے تھے اللہ ان کو سبا برباد ایک مہینہ کے بعد اللہ نے روک دیا اے صلی اللہ علیہ وسلم میری مرضی چاہے ان کو اسلام کی توفیق دے دوں چاہے تباہ کر دوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو کہ یہ تو دھوکے کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں دنیا کہتے ہیں پیر روشن سبیر پیر کے آگے مریض کا سینہ روشن ہوتا ہے وہ اس کے دل کا راز جان لیتا ہے کشف صدور ہوتا ہے سینہ کھلا ہوا ہوتا اس کے سامنے وہ ابھی زبان سے اس نے بات کہی نہیں ہوتی پیر کو پہلے پتہ چل جاتا یہ کس لیے آیا لیکن یہاں تو پیروں کے سردار پیروں کے پیر سارے اللہ اکبر نبیوں کے پیر محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار وہ خود ہیں اور ان کے پاس سے آ کر ستر کاریوں کو لے کر گئے اور وہ شہید ہو گئے اتنا دکھ ہوا کہ اللہ اکبر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ایک مہینہ تک خلوط نامل میں بدوا کرتے رہے تو کیا اگر غیب جانتا ہوتا تو مجھے نقصان ہوتا کبھی فرماتے فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کبھی نقصان مجھے نہ ہوتے تکلیفیں مجھے نہ آتی لیکن مجھے تکلیفیں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں غیب نہیں جانتا اور جو پتا ہو کہ اللہ یہاں سے جاؤں گا اور جا کر آگے کو میرا نقصان ہو جائے گا وہ اس جگہ پر جائے گا اگر پتا ہے نقصان ہوگا اور پھر وہ کرتا ہے کہ کیا جان بوجھ کر نقصان کر دیا خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے زہر ڈال کر دیا گوشت کی بوٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بھی تھے آپ نے اس کو تناول فرمایا آپ کو اثر محسوس ہوا لیکن اللہ نے بچا لیا آپ کے ساتھ جو صاحب تھی صحابی موجود تھے انہوں نے بھی کھایا موقع پر شہید ہونے اتنا تیز زہر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہو کہ اس کے اندر زہر ہے اپنے ساتھی کو نقصان ہونے دیتے خود زہر کھاتے اچھا جس کو پتا ہو کہ اس میں زہر ہے جان بوجھ کر کھائے اللہ اس پر یہ گناہ کبھی ہے کہ نہیں نبی یہ غلطی کبھی کر سکتا ہے نبی تو اللہ کا فرم بردار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے اگر میں غائب جانتا ہوتا میرے لیے فائدے ہی فائدے ہوتے نقصان مجھے کبھی نہ پہنچتا اللہ اکبر ان آنا اللہ نذیر و بشیر میں کیا ہوں میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں لکھ منون اس قوم کو جو ایمان رکھنے والی ہے اس قوم کو خوشخبری دینا جو میری باپ کو مان لے اللہ اکبر قرآن فرقان حمید میں ایک اور جگہ ہے سورت بنی اسرائیل سورت بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پندرہواں پارا مشرقین کو دعوت دی انہوں نے کہا کہ جی، اگر آپ ہیں اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تو جو اللہ والا ہوتا ہے وہ تو بڑا کرنی والا ہوتا ہے لوگوں کے دیر میں پہلے بھی یہ بات ہوتی آج بھی یہ کہ اللہ والا جو ہوتا ہے نظر اٹھاتا ہے تو عرش کو اللہ تک پہنچتی ہے نیچے دیکھتا ہے تو طرح تک پہنچتا ہے وہ ہاتھ ایسے ہوا میں کرے تو دودھ کے پیالے اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں وہ مٹی کو اٹھائے تو وہ سونا بن جاتی ہے وہ پانی اٹھائے تو وہ دودھ بن جاتا ہے عجیب یہ ہر زدہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں جو یہ کام کر کے دکھا دے وہ ہوتا ہے اللہ والا اب مشرقین نے مطالبے کیے یہ جو آج پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے یہ سارے مطالبے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا ہو اللہ حکب آپ کا ایک باغ ہو اللہ پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر وقال من من تفجر لنا الارض ہم آپ پر ہر کے ایمان نہیں لائیں گے مگر اس وقت جب آپ کیا کریں یہ مکہ کی زمین بڑی خشک علاقہ ہے اس طرح کریں آپ بھوک مارے ہاتھ لگائیں اور زمین سے پانی کے چشمے نکالیں اللہ اکبر پھر اوتکون لگا جنت من نقیل اور پھر آپ کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا وطفجر وطفجر الانہار خلالہ تبدیرہ پھر اس کے اندر نہریں بہا دیں آپ نہریں نہریں ہو وہاں پر اور نسبت سما کما زامتا اللہ اکبر علینا کی صفا آسمان سے آپ کے فرماتے ہیں کہ اگر میری بات نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو اور اللہ کی بلّہ یا اللہ کو خود ڈرگ لے آؤ اللہ کو ہم خود دیں گے اور ملائی کا بھی قبیلہ اور یا فرشتے بھی ہمارے سامنے آ جائیں ہم پھر ہم مانیں گے آپ کو پھر بھی نہیں مانیں گے بلکہ او یقون اللہ کا بیت منسوخ روف آپ کا ایک گھر ہو سونے کا بنا ہوا کم از کم اللہ والے کا گھر سونے کا بنا ہوا اللہ اکبر اور سرکا پھر سما آسمان پر سیڑھی لگائیں ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھ جائیں ولن ولن لرقی کا حسہ تنزل علینا کتاب نہ پھر بھی نہیں مانیں گے سی ڈی لگائیں آپ ماں تک چلے جائیں پھر واپس آئیں قرآن آپ کے ہاتھ میں ہو پھر بھی ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے واقعی نظر بندی تو نہیں پڑھیں گے پھر مانیں گے واقعی آپ اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آئے یہ سارے مطالبے انہوں نے کیے اللہ نے فرمایا اے سب سے ماں فرما دیں سبحان ربی یہ سارے کام تو وہ ذات کرتی ہے جس کے اندر اللہ والی سیکھتے ہوں سبحان ربی میرا رب تو شریفوں سے پاس میں کو اللہ کا شریف ہوں میرے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں اللہ بشر رسولہ میں کیا ہوں بشر رسول ہوں اللہ اکبر اور بشر رسول کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یہ سارے کام تم نے جو بتائے یہ کام تو اللہ والے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اللہ نہیں ہوں کہ میں یہ سارے کام کر دکھاؤں پچھلی قومیں کافر قومیں کہتے تھے نبیوں کو کہ آپ بشر ہیں رسول نہیں مانتے تھے ایک بارش کا فرق ہے یہ سمجھ لیں پچھلی کافر قومیں رسول نہیں مانتے تھے بشر مانتے تھے اب ہماری طرح بشر ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بیوی بچوں والے ہیں کاروبار کرتے ہیں پھر آپ ہیں اللہ کے رسول رسول نہیں مانتے تھے بشر مانتے تھے آج والے رسول مانتے بشر نہیں مانتے نہیں جی رسول اور بشر توبہ توبہ یہ تو ہے ہی اور صحیح عقیدہ کیا ہے اللہ نے میں نہیں کہا اللہ خود فرمایا کل آبی آپ خود اعلان کر دیں سبحان ربی میرا رب شریفوں سے پاک ہے عیب اور نق سے پاک ہے ہر کل تو میں کیا ہوں اللہ بشر اور رسول بشر رسول ہوں صرف بشر نہیں ہوں صرف رسول نہیں ہوں رسول بھی ہوں بشر بھی ہوں صحیح عقیدہ کیا ہے بشر اور رسول میں بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں اب یہ بھی کل ہے اے نبی صاحب آپ خود اعلان کرتے دیں آگے فرمایا اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورت کا حق ہے اور واضح کل سولہ پارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان انما انا بشر کو میں تمہاری طرح بشر ہوں جس طرح تم کھاتے پیتے سوتے جاگتے بیوی بچوں والے کاروبار والے دکھ تکلیف بیماری درد بخار جس طرح تمہارے ساتھ بچری نماز معاف اسی طرح میرے بھی ساتھ لیکن فرق کیا ہے ہاں فرق یہ ہے اللہ اکبر کہ یو ہا میری طرف وہی آتی ہے تمہارے پاس وہی نہیں آتی اس لحاظ سے تمام نبیوں اور رسولوں سے بھی بڑھ کر مقام ہو گیا میں اللہ کا رسول اور اللہ کا رسول ہونا تو معمولی مقام نہیں ہے ہوں تمہاری طرح بشر اعلان کون کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آپ ان نما بشر ہوں میں کیا ہوں بشر ہوں کو جس طرح تم ہو اعلی حضرت نے کیا مانا کیا کنزول ایمان کے اندر بریکٹ آ گئی اب بالکل واضح تھی اب تعبیر کرنی تھی کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ان آنا بشر ہوں کو اب صحیح مانا کیا ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں مانا یہ کیا بریکٹ ڈالی ظاہر صورت میں تو میں تم جیسا بشر ہوں کیا مانا کیا بریکٹ ڈال کے ظاہر صورت میں قرآن میں اس جگہ ظاہر صورت کس کا مانا ہے واضح بات تھی ڈنڈی مار دی ظاہر صورت میں تو تمہاری طرف بچا ہوں حقیقت میں کیا ہوں میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے حقیقت میں کیا ہوں حقیقت میں اللہ اکبر اللہ اکبر خدا بھی نہیں کہتے جدا بھی نہیں کہتے نقطے کی اونچ نیچ میں اللہ اکبر نقطے کی اونچ نیچ میں اللہ اکبر یہ نقطے کی اونچ اونچ نیچ نیچ میں نقطے کے الٹ پلٹ سے سے اس کی کیا ہوا یعنی خدا تھا خدا سے جدا ہوا پھر آپ خدا ہو گیا جو تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مستفا ہو کر سب اللہ اکبر تو جب یہ عقیدہ ہو تو پھر جب یہ ایسے آئیں گی تو پھر مانا کیا کرے گا ظاہر صورت میں تو تمہارے جاتا بچے لیکن حقیقت میں کیا ہوں بلا ہو جو اللہ ہوں اللہ اکبر تو جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ اکبر پھر سوار کرے گا کل کس نے کہا ایڈمیشن آپ کہہ دیں اس کا مطلب کہلوانے والا اور ہے کہنے والا اور ہے اگر وہ ایک ہی ہے تو کہنے والا کون کہلوانے والا کون آخری آیت سورت جن اللہ اکبر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے اندر بھی پھول ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں انتیس میں پارا سورت جن پھول فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ادعو ربی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب سے دعائیں کرتا ہوں میں اپنے رب کو پکارتا ہوں مشکلوں میں آہداری اس کے سامنے کرتا ہوں اللہ بلا اس شریف کو بھی آہدا اور اس کے ساتھ کسی کو دعا میں بھی شریک نہیں کرتا پکارنے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا کہ اللہ سے بھی مانگ لوں کسی اور سے بھی مانگ لوں نا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا املک لکم میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے ذرم ولا رشدہ نہ ہی نقصان کا نہ ہی کسی بھلائی کا پہلے تو کیا تھا لا عمل کو آپ فرما لیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک ہوں اور یہاں پر یہ فرما دیا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انی لا عمل کو لکم میں تمہارا بھی اختیار نہیں رکھتا ذرا ولا رہتا تمہارے بھی نفع نقصان کے اختیار میرے پاس نہیں ہے کل انی لن یجیرنی من اللہ احد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ پکڑ لے تو میں اللہ کے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں پاتا اللہ ہی کی پناہ ہے میرے لیے بھی میں خود اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ اکبر ولن اجدا منتون ہی ملتحدا اور ہر چیز نہیں پاتا اس کے سوا میں کوئی پناہ کی جگہ اور پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کہ نہیں کل اور گو مدتائن کیا ہے اللہ کے علیہ وسلم نے پناہ دیا نا کل آؤ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق نزا وقب اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ فلق این میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس کی اللہ ہم پر صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور اسی طرح کل آؤ برب الناس من کی الہ الناس اللہ سے پناہ مانگی کہ نہیں مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بات کرتے ہیں اسی سے ہیں اور اسی اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ ہی تعلق جوڑنے کا حکم دیا اللہ سے دعا اللہ ہمیں یہ عقیدہ چاہے جتنے بھٹوے لگیں چاہے جتنی مخالفتیں ہوں برادری یہ کہتی ہے بچے یہ کہتے ہیں ماحول یہ کہتا ہے دوست یہ کہتے ہیں اللہ پر پتہ چلے گا نا کہ قرآن میں اللہ نے جو نبی وسلم زبان سے اعلان کروا دیا نبی کی بات کو کون مانتا ہے اور نبی کی بات کو کون رد کرتا ہے اللہ سے دعا اللہ ہمیں ماننے والوں میں عمل کرنے والوں بنائے واقع الحمد للہ